اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اللہ نے تمہیں جو نعبتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں